بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا ما عنہ لوں وما كسب نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا سیصل نارا ذات لہب وہ ضرور دھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا وامرأته حمالة الحطب اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے فی جیدها حبل سند اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی